حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دائیں ہاں سے کھائے دائیں ہاں سے پیے دائیں ہاں سے لے اور دائیں ہاں سے دے کیونکہ شیطان بائیں ہاں سے کھاتا ہے بائیں ہاں سے پیتا ہے بائیں ہاں سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3266